وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل مان ليس عليه أمرنا فورد عوار كما صلی اللہ علیہ عليه وآله وسلم معزز بھائیوں گشتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر محبت اور عقیدت کی آڑ میں جشن منانے کا حکم کیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور یہ جو محبت کے نام پر جشن منایا جاتا ہے عید منائی جاتی ہے اس کی تاریخ کیا ہے کب سے یہ ایجاد کیا گیا یہ پوری بات گزشتہ درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا اور یہ بات بتائی گئی کہ اگرچہ یہ محبت کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن یہ محبت کی پہچان نہیں ہے اگر یہ محبت کی پہچان ہو جائے محبت کی علامت اسے اگر قرار دے دیا جائے تو تین سو صدیوں تک کے جو علماء محدثین اور امہ یہاں تک کہ صحاب کرام تعبین گزرے ہیں کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترے گا حالانکہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اسی دور کے لوگ تھے مسلمان تھے صحابہ تھے تابعین تھے طب تعبین تھے ام کرام اور محدثین تھے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے آپ کی سنتوں کو نشر و شاد کرنے والے تھے وہ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا لہذا یہ محبت کا معیار نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر محبت کی علامت کیا ہے اگر یہ معیار نہیں ہے جسے لوگوں نے معیار بنا دیا ہے تو حقیقی معیار کیا ہے حقیقی علامتیں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ اسی موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے جھوٹی محبت نہیں جھوٹی محبت کرنے والے دنیا میں تو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے سچی محبت چاہیے وہ محبت جو آپ کو جہنم سے بچائے وہ محبت جو آپ کو نبی کی رفاقت نصیب کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے نبی نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی تیاری نہیں ہے زیادہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمارے نبی نے کہا تمہیں جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ رب العالمین تمہیں انہی کی صحبت اور انہی کی رفاقت نصیب کرے گا اللہ کے رسول سچی محبت ہے قیامت کے دن تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تمہیں نصیب ہوگی ہستیانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے سید کے کراوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی ہمیں اس بات سے خوشی ہوئی کیوں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے ابو بکر و عمر سے محبت ہے اگرچہ ہمارے اعمال ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہیں لیکن ہمیں ان سے محبت ہے لہذا ہمیں امید ہے کہ اللہ ابراہین قیامت کے دن بھی ہمیں ان کے ساتھ ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا کیونکہ ہمیں ان سے سچی محبت ہے ابو بکر و عمر سے دیکھیے صحابہ سے محبت جنت میں جانے کی علامت اور پہچان ہے آج لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ پر لانتیں بھیجتے ہیں صحابہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں ایسے لوگ سوچ لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ صحابی رسول خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں وہ بڑے اونچے مقام پر فائز ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن مجھے ان سے محبت ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا لہذا ہمیں امید ہے کہ اللہ اربامن قیامت میں مجھے ان کے ساتھ جگہ دے گا صحابہ سے محبت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھتے تھے آج لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے صحابہ سے نفرت کرنے کو صحابہ کو گالیاں دینے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لیا نوقب اللہ منڈالی یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحابہ سے ایمان محبت کی علامت ہے صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے اور منافقوں کے لیے لیے اللہ رب العامی نے جہنم بنائی ہے صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے یہ صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت اور پہچان ہے یہ لہذا ایسے لوگ جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں صحابہ پر تنز و تشنی کرتے ہیں اور صحابہ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں ایسے لوگ دیکھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ملنے والا ہے تو صحابہ سے محبت یہ کیا ہے جنت میں جانے کی علامت تو نبی سے سب کو محبت ہے لیکن سچی محبت آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گی جھوٹی محبت نہیں اس سچی محبت کی علامت کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور ایسی علامت بیان کی ہے جو پہچان ہے اور یہ ضابطہ قیامت تک رہنے والا ہے اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی لہذا یہ محبت کی جو پہچان اللہ نے بنائی ہے نبی سے یہ ضابطہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ اللہ نے فرمایا کرین کن تم تو حبون اللہ آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فن طبیون میری اتباہ کرو میری پیروی کرو میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو میں نے جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ان کو کرو جن چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو یہ محبت کی پہچان ہے اتباع کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا اور آپ کی پیروی کرنا آپ کے بتائے ہوئے دیے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی پہچان ہے جو اللہ نے بیان فرمایا یو حبیب کم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا وہ یقین القم دنوب اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا یہ اتباع کی کے نتیجے ہیں یہ اتباع کا فائدہ ہے کہ اللہ ہر براہین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس آدمی کی کیا سعادت اس آدمی کا کیا کہنا کہ جس سے اللہ ہر براہین محبت کرے یہ حبیب کم اللہ اللہ ہر براہین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا کب محبوب بنائے گا جب اس کے محبوب اس کے نبی اس کے خلیل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور پیروی کرو گے ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارو گے تب تمہیں اللہ ابامن اپنا محبوب بنائے گا کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا سب اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت ضروری ہے لیکن وہ سعادت مند انسان ہے جسے اللہ اربامین محبت کرے بڑے سے سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سے ہم محبت کریں لیکن بڑا اگر آپ سے محبت کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سعادت مند ہیں خوش نصیب انسان یہ حبیب کم اللہ اللہ اربامن تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا نبی کی اتباع کرنا ہے نبی کی پیروی کرنا ہے اور نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے اس میں ذاتی نہیں کرنا ہے اگر کوئی بندہ اللہ ہر العامن کی بات کرتا ہے اور اس عبادت کو ہمارے نبی نے کیا ہے لیکن اس عبادت کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دیتا ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کے کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے جمعہ کی نماز ہم دو رکعت پڑھتے ہیں ایک رکعت کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے ہر نماز میں جو فرد نمازیں ہیں سنتیں ہیں آپ اگر ایک رکو کے بجائے دو رکو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول نہیں کرے گا دو سجدے ہوتے رکعت کے اندر اگر آپ تین سجدے کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا نماز ہمارے نبی نے پڑھی نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن کیوں اللہ نے آپ کے سمر عمل کو قبول نہیں کیا کیونکہ آپ نے نماز کے اندر زیادہ کر دیا نبی کے طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا اس لیے اللہ رب العالمی نے آپ کے عمل کو ٹھکرا دیا عمل اللہ علیہ امرنا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے مردود ہے وہ اللہ اسے لوٹا دے گا اسے واپس کر دے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب عبادت میں کچھ زیادہ کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا تو اگر آپ کوئی عمل ہی نیا پیدا کر دیں کوئی نئی عبادت ہی پیدا کر دیں جو نبی نے نہ کیا ہو اس عبادت کو کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ عبادت میں کچھ نئی چیز پیدا کر دیں کچھ کم کی زیادہ کر دیں جان بوجھ کر کے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا لیکن جو عبادت سرے سے ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں جو عمل ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں اگر آپ وہ عمل انجام دیں گے اگر آپ وہ عبادت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے یہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ آپ نے دین نے نیا کام پیدا کر دیا نیا کام شروع کر دیا جو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہمارے نبی نے عقیقہ کیا اپنا عقیقہ کیا حسن حسین کا عقیقہ کیا کیا ہمارے نبی نے عقیقے کے نام پر نماز پڑھی اگر کوئی آدمی عقیقے کے نام پر دو رکعت نماز پڑھے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے نبی نے عقیقہ کیا جانور دبا کیا نماز نہیں پڑھی عقیقے کی اس لیے عقیقہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی آپ بچے کا ختنہ کرتے ہیں ختنہ کیا جائے لیکن ختنے کے نام پر دو رکعت نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی نے نہیں کیا اب اگر کوئی آدمی جس دن اپنے بچے کا ختنہ کرے اس دن دو رکعت نماز پڑھے کہ بھائی آج بچے ختنہ ہو رہا ہے خوشی کا دن ہے لائیے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں کیا عرض کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا ہمارے نبی نے نماز ہی نہیں پڑھی خطرے کے نام پر عقیقے کے نام پر نماز ہی نہیں پڑھی آپ نے نئی نماز پیدا کر دی دین کے اندر جو ہمارے نبی نے کیا ہی اللہ اسے کیسے قبول کرے گا جو نماز ہمارے نبی نے پڑھی اگر اس میں آپ کو زیادہ کر دیں گے کم کر دیں گے جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جو عمل ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں اگر آپ اسے کرو گے اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا یہ عید میلاد النبی انہی میں سے ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں اس پر عمل نہیں کیا تین سو سالوں تک ہمارے کبھی اس پر عمل ہی نہیں کیا گیا تو یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک ہمارے ایک شیخ ہیں انہوں نے ایک پوسٹ بھیجا میرے پاس بہت پیاری بات کہی انہوں نے میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ لوگوں کو شیئر کر دوں انہوں نے کہا کہ شیخ یہ بدعت ہے اسی لیے لوگ اس کو اپناتے ہیں اگر یہ سنت ہوتی ہمارے نبی کی ولادت پر جشن منانا یہ لوگ نہیں مناتے نہیں جشن منانا ہے یہ بدعت ہے اسی لیے لوگ بدعت ہے اسی لیے لوگ اس پر عمل سے عمل پیرا ہے اگر یہ سنت ہوتی تو نہیں کرتے کیونکہ ان کی زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں یہ بدعات کے رسیاں ہیں بدعات پر عمل کرنے والے ہیں اس لیے ان کا یہ منانا دھوم دھام سے جشن منانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے اگر یہ بدعت نہ ہوتی سنت ہوتی تو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے ہمارے نبی کتنی سنتیں ہیں نہیں عمل کرتے سب چھوڑ چھاڑ دیا ہے نماز کے اندر سنت روزے کے اندر سنت اور دیگر چیزوں کے اندر سنتیں ان کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گی لہذا اس بات کی دلیل ہے کہ بدات ہے اس لیے اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ تو سچی بات یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے اتباع کرنا ہے اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا اور بدعات سے دوری اختیار کرنا اگر بدعات آپ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں ہوئی ہے یہ دین کے اندر نئی چیز شیطان کی پیروی ہو گئی شیطان کی تباہ ہو گئی دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے اسے دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے تو یہ محبت کی پہچان ہے کہ نبی کی تباہ کرو نبی کی سنتوں پر عمل کرو جو سنتیں حدیث و ثابت ہیں اس پر عمل کرو جو ہمارے نبی نے کیا اس پر عمل کرو جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دو جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دو ہمارے نبی نہیں کیا اگر وہ خیر ہوتا ضرور آپ کرتے آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑا ہر خیر آپ نے کیا ہے اور لہذا اگر یہ خیر بھلائی کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور عمل کرتے لہذا سب سے پہلی پہچان ہمارے نبی سے سچی محبت کی اتباع اور پیروی ہے اور یہ پہچان اور یہ علامت قیامت تک رہے گی فتبی اللہ میری اتباع کرو اللہ ابامن تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا یہ سب سے پہلی محبت کی پہچان آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت کرنا توحید کی دعوت دینا لوگوں کو شرک سے ڈرانا بدعات سے لوگوں کو دور رکھنا بداع سے بچنے کی تلقین کرنا یہ بھی ہمارے نبی کی محبت کی پہچان ہے آپ کی زندگی کا مقصد ہی تھا توحید کا قیام اور لوگوں کو شرک سے دور رکھنا لہذا اگر کوئی آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو شرک سے روکتا ہے سنتوں کی نشر و اشاعت کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے سنتوں کو زندہ کرتا ہے کسی ایسے علاقے میں جہاں سنتیں ناپید ہیں سنتوں پر عمل نہیں ہوتا ایسی صورت میں اللہ رب العامین سے اور اس کے نبی سے سچی محبت کی علامت ہے یہ بھی ایک پہچان ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو زندہ کریں آپ کے لائے ہوئے مشن کو دنیا کے اندر پھیلائیں لوگوں کو توحید خالص کی طرف دعوت دیں یہ بھی آپ کی محبت کی پہچان ہے آپ کا دفاع کرنا آپ کی شان میں جو گستاخی کرے آپ کی جو شان میں توہین کرے ایسے لوگوں سے نبی کا دفاع کرنا نبی کی سنتوں کو بتانا اور آپ اپنے علم کے ذریعے سے آپ کی سنتوں کا دفاع کرنا یہ کیا یہ بھی آپ سے محبت کی ایک پہچان ہے کہ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی توہین کر رہا ہے آپ اس کا جواب دیں آپ کو اللہ نے زبان دی زبان سے جواب دیں آپ کے پاس جو ہے زبان ہے علم ہے علم سے جواب دیں یہ بھی محبت کی پہچان ہے کہ آپ کی کا دفاع کرنا اللہ ہر غلامی نے آپ کا دفاع کیا صحابہ آپ کا دفاع کیا کرتے جب آپ کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے تھے جب آپ کی شان میں تنقیص ہوتی صابق کرام آپ کا دفاع کیا کرتے تھے لہذا اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے لیکن دفاع کے لیے قانون ہاتھ میں لینا یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ جو شان میں گستاخی کرنے والا ہے آپ اس کو جلا دو آپ اسے قدر کر دو آپ اسے مار ڈالو یہ نبی کی سنت نہیں ہے یہ نبی کا حکم نہیں ہے یہ نبی کا حکم ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے زبان کے ذریعے سے آپ اس کو آپ نبی کا مقام بیان کریں اپنے عمل سے بھی بیان کریں آج ہماری سب سے بڑی کوتا یہی ہے کہ ہم زبان کے گازی تو ہیں لیکن عمل اور کردار کے گازی نہیں ہیں گفتار کے غازی ہیں ضرور لیکن عمل ہمارے یہاں ناپید پہلے ایسا ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے آج ہمارے گنا اعمال کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہو جا رہے ہیں لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر کے یہ صورتحال ہو گئی ہے لہذا اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا قتل کرنا یہ اگر کوئی کرتا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے یہ ناجائز قتل ہے ناحق قتل ہے شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا اس کے لیے عدالتیں ہیں اس کے لیے قاضی ہوتا ہے اس کے لیے محکمہ ہوتا ہے آپ کیس کیجئے عدالت میں جائیے اگر عدالت میں جرم ثابت ہو قاضی اور حاکم فیصلہ کرے گا وہ سزا دے گا سزا دینے کا حق عام انسان کو حاصل نہیں ہے اللہ رب العالمی نے شریعت میں دین کے اندر سب کے حق بتا دیے ہیں سب کا عمل بتا دیا کس کا عمل کیا ہے شریعت نے بتا دیا ہے یہ قاضی کا عمل ہے حاکم کا عمل ہے سزا دینا کسی پر حد نافذ کرنا کسی کو سزا دینا یہ اور تعزیرات کرنا یہ حاکم وقت کے عمل میں سے ہمارے عمل میں سے نہیں ہے ہمارا کام لوگوں کو نصیحت کرنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی بڑے صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے بستر پر کسی اجنبی عورت کو دیکھوں کیا اس کو قتل کر دوں نبی نے کہا کہ مت قتل کرو گواہ لے کر کیا ہو صحابی نے کہا کہ وہ تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا کہا اللہ تعالیٰ کہا ہمارے نبی نے کیا تم ان کی غیرت دیکھتے ہو میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ اربامن سب سے زیادہ غیرت مند ہے اس لیے ہمارے نبی ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی کیوں نہیں دی اس لیے کہ ایک بہانہ بنا لیا جائے گا قتل عام ہوگا کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی اس لیے شریعت میں قانون ہے عدالت ہے آپ اس کے پاس لے کر جائیے اگر عدالت سزا دیتی ہے اس کو سزا دی جائے اگر نہیں دیتی ہے اس کو عام آدمی کو قتل کرنا اسے مارنا یہ نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے یہ یہ غلط کام ہے یہ نبی نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا اس سے دنیا کے اندر بدمنی ہوتی ہے اسے دنیا کے اندر افراتفری ہوتی ہے کسی کی جان اور کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے اس لیے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا گیا آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہو کمپنی کا جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ اس ذمہ داری کے دخل اندازی نہیں کر سکتے آپ کسی کو ایگزٹ نہیں لگا سکتے آپ کسی کو جو ہے کیا کوئی بھی کام ہو گیا جس کی ذمہ داری وہی کام کرے گا وہ ڈرائیور ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک الیکٹریشین ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک فور مین ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنرل مینیجر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر ایک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اب آپ یہ لائٹ خراب ہو گئی ڈرائیور سے نہیں پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری نہیں لائٹ کو صحیح کرنا اس کی ذمہ داری نہیں لائٹ کو صحیح کرنا ڈرائیور کی کیونکہ اس کا عمل نہیں ہے آپ آئی ٹی میں کام کرتے ہو کمپیوٹر خراب ہو گیا الیکٹریشین سے نہیں پوچھا جائے گا یا اس طریقے ڈرائیور سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کمپیوٹر کیوں خراب ہو کے جا کر کے بنا دو کیوں اس لیے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جس کی جو ذمہ داری ہے ذمہ داریاں دین کے اندر تقسیم کر دی گئی ہیں حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہیں کسی کو سزا دینا کسی کو قدر کرنا کسی پر حد نافذ کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے یہ ہماری اور آپ کے رام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا نصیحت کر ان کو سمجھائیں بتائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے ثبوت مہیا کریں آپ قانون کے دائرے میں لے کر کے آئیں عدالت تک لے کر جائیں محکمہ تک لے کر کے جائیں یہ آپ کی ذمہ داری میں بنتی ہے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استاد دی ہے تو لیکن کسی کو سزا دینا کسی کو مارنا اور قتل کرنا یہ میرے بھائیوں یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیے جس ملک کے اندر اس ضابطے پر عمل ہے وہاں امن و امان ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں دیکھیے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے ہر آدمی اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے ہر آدمی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے اسے قتل کر رہا ہے یہ اس لیے وہاں پر امن و امان نہیں ہے تو یہ بھی دفاع کرنا ہے لیکن دفاع کے اصول اور ضابطے ہیں اس ضابطے اور اصول میں رہ کر کے دفاع کرنا ہے آپ کا حق یہ نہیں بنتا ہے ہمارے نبی نے کہا کہ بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو کون مارے گا آپ مارے گی جا کر کے دوسرے کے بچے کو نہیں باپ مارے گا اس کی ماں مارے گی دوسرا مارے گا تو کیا ہوگا لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا آپس میں فساد ہو جائے گا آپ کے بچے کو وہ مارے گا آپ اس کے بچے کو ماریں گے بچوں سے بات بڑوں تک پہنچے گی آپس میں دشمنی ہوگی عدابت ہوگی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اسے دوسرے آدمی کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا باپ مارے گا جو اس کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا ہمارا کام صرف یہ کہ ہم کو نصیحت کر دے بس اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا ان کے بچوں کے بارے میں اپنے بچوں کی صلاح کر لے جائیے ہمارے لیے کافی ہے ہم اپنے بچوں کی صلاح نہیں کر پاتے اپنی صلاح نہیں کر پاتے دوسروں کی صلاح کی بڑی فکر رہتی ہے ہم کو اپنی صلاح نہیں کر پاتے بچے بے نمازی ہیں عورتیں بے پردہ چل رہی ہیں اور اس لیے گھروں میں بدات اور خرابات کا دور دورہ کوئی فکر نہیں انسان کو دوسروں کی فکر کر رہا ہے وہ اللہ بتا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پہلے اپنی فکر کرو اپنے اہلویال کی پہلے فکر کرو پہلے ان کی فکر کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ پہلے دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ آپ لوگ تو جہاز سے آئے ہوں گے نا سعودی عرب جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو یہ ہوسٹس کیا بتاتی ہے اگر ماسک اگر ہوا آکسیجن کم ہو جائے کیا بتاتی ہے پہلے اپنا ماسک لگاؤ بعد میں بغل والے کو لگاؤ پہلے اپنی جان بچاؤ بعد میں بغل والے کی بچاؤ آپ کی جان کے آپ ذمہ دار ہیں آپ پہلے اپنے محتاج پہلے ماسک کپڑا لگاؤ اس کے بعد دوسروں کو لگاؤ یہ کہتی ہے ایئر ہوسٹس اور یہ اسلام بھی کہتا ہے پہلے اپنی جان بچاؤ پہلے اپنی فکر کرو اپنی اصلاح کر لو اس کے بعد دوسروں کے پاس جاؤ گھر ننگا ہے دوسروں کے لیے گھر بنانا یہ اسلام نہیں کہتا اپنا تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دفاع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لے لیں کسی کو قتل کر دیں کسی کو مار ڈالیں یہ دفاع کرنے کا حق یہ مطلب یہ نہیں ہے دفاع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخلاق کو اجاگر کریں آپ کی سنتوں پر عمل کریں خود عمل کے دائی اور کردار اور کردار کے غازی بنیں اور اس طریقے سے نبی کے اخلاق کو اپنائیں اور احادیث کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے عام کریں یہ دفاع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جان لینے جا کر کے آپ کسی کی اور آپ سمجھیں کہ میں تو مجاہد ہو گیا میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا اسے نبی کی شان میں توہین کی تھی یہ دہشت گردی ہے یہ یہ نہ قتل کرنا ہے اور شریعت میں قطان اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو دفاع کرنا یہ بھی ہمارے نبی سے محبت کی پہچان ہے ہمارے نبی پر درود پڑھا جائے یہ بھی محبت کی پہچان ہے خاص طور سے جمعہ کے دن درود پڑھنا جو درود نمازوں میں پڑھتے اللہ صلی اللہ علیہ محمد علی محمد وبارک محمد محمد یہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان ہے کہ انسان نمازوں کے اندر جو درود پڑھتا ہے وہ عام صبح شام درود پڑھے اور دعا میں درود پڑھے اور اس طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور سے درود پڑھے اس درود پڑھنے کے انسان کو بہت زیادہ اجر اور سوا ملتا ہے یہ بھی محبت کی پہچان ہے اللہ کی بات ویسے ہی کی جائے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے اس کے اندر کچھ اضافہ اور کچھ کمی اور بے شنا کی جائے یہ بھی نبی سے محبت کی پہچان ہے کیا آپ کو نبی سے محبت ہے تبھی نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری چیز آپ نہیں اپناتے تو یہ بہت ساری علامات ہیں میرے بھائیوں بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی نبی سے محبت کی دلیل ہے اللہ کے سور صحابہ سے محبت کرتے تھے جن چیزوں سے آپ نفرت کرتے تھے ان سے نفرت کرنا جن چیزوں سے آپ محبت کرتے تھے ان سے محبت کرنا یہ بھی آپ سے محبت کے دلیل ہے یہ صحابہ سے محبت کرنا اولیاء اللہ سے اللہ کے نیک بندوں سے اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں معاہدین بندے ہیں توحید اور سنت والے ہیں ولی وہ نہیں جو خاندانوں کے ولی ہوتے ہیں باپ ولی بیٹا ولی پوتا ولی پر پوتا ولی چاہے وہ شراب پی رہا ہو چاہے وہ چرس کھا رہا ہو چاہے جو کوئی بھی کر رہا ہو ہمارے یہاں ولایت نسلوں میں چلتی ہے ولایت نسل میں نہیں چلتی ولایت انسان کو تقوا اختیار کرنے سے اللہ کی ودانیت اپنانے سے اور نبی کے تعداد کرنے سے حاصل ہوتی ہے خاندانوں میں ولایت نہیں چلتی ہے کہ باپ ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہو گیا یہ ولایت نہیں ہے میرے بھائیوں ولایت تو نیک نامی اور تقوا پہزگاری کا نام ہے یہ ہمارے یہاں لوگوں نے ولی اسی کو بنایا جو خاندانوں اور نسلوں کے اندر چلتا ہے فلاں ولی تھے یہ بھی ولی یہ بھی ولی صاحب سجادہ نشیں سب ولی ہیں قبروں کے پجاری اور مجاوروں سب کے سب ولی ہیں انہیں کو لوگ ولی سمجھتے کہ یہ ولی ہے بس اور کوئی ولی نہیں ہے ولی وہ نہیں ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو توحید والا ہو متقی و پہزگار ہو اللہ پر سچی سچا ایمان ہو وہ ولی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا خاندان کا ہو ولی نہ ہو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا خاندان کا ہو ولی نہ ہو ہو سکتا ہے کسی نیچی ذات کا تعلق اس کا ہو ہم جسے دنیا میں بہت حقیر سمجھتے ہوں لیکن اللہ کے نزدیک اس کا سب زیادہ اونچا مقام بلال حبشی کو وہ مقام ملا جو ابو الحب کو نہیں ملا خاندان سے اور نسل سے ولایت نہیں ملتی ہے خاندان سے نہیں ملتی انسان کے عمل سے اس کے ایمان اور عقیدے سے ولایت ملتی ہے ہمارے یہاں ولایت خاندان کے نام پر تقسیم ہوتی ہے سب اولی ہے پورا کا پورا خاندان اولی ہے قیامت ہم تک اسی بولی ہوتے رہیں گے چاہے نماز نہ پڑھیں چاہے روزہ نہ رکھیں چاہے چرس کھائیں چاہے جو ہے جو کچھ بھی کام کریں وہی ولی ہیں کیونکہ نسل ان کی ولایت کی ہے نسل ولیوں کی نسل ہے تو نسل کی بنا پر جنت نہیں ملے گی اللہ رب اللہ نے کیا فرمایا تنفا کم قیامت کے دن تمہاری داریاں تمہیں کام نہیں آئیں گی ہمارے بھی نے فرمایا جس کا عمل اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا اس کا نصب اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے جنت نصب نامے کی بنیاد پر نہیں ملے گی جنت ملے گی عمل اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر نصب نامے کی بنیاد پر نہیں ایک ہرجن ہے چمار ہے اللہ اسے اسلام کی توفیق دے دے وہ جنت کے بالے خانوں میں ہو سکتا ہے ایک خان صاحب ہیں بڑے اونچے خاندان کے ہیں بہت بڑا مقام ہے ان کا اور کسی بڑے بہت بڑا اونچا مقام معاشرے کے اندر اگر ان کے پاس ایمان اور عمل اور عقیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا وہ مقام نہیں ہوگا جو ایک اس انسان کا ہوگا جو نیچی ذات سے ہو کر کے آیا اللہ کے یہاں ذات پات نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور انسان کا عمل چلتا ہے یہ دنیا میں خاندان پہچان کے لیے یہ قبیل پہچان کے لیے صرف دنیا کے اندر آخرت کے اندر صاحب ختم ہو جائیں گے آپ کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر حساب ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا اس لیے نصب نامہ نہیں ہوتا انسان کے اندر ایمان اور عمل ہوتا ہے تو میرے بھائیو یہ بھی نبی کی محبت کی ایک پہچان ہے بہت ساری پہچانات ہیں بہت ساری علامتیں ہیں جو علامتیں ہم نے بیان کی ہیں اگر اسی پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم سب کی نجات کے لیے ان کافی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں سچی محبت نہ فرمائے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے بدعت اور خرافات سے اور شرک اور تمام حرام اور ناجائز کاموں سے اللہ رب العالمین ہم سب کے فات فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے جو لا اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ القم فرقان عدیم و نفانی و یا کم بلاۃ الحکیم حکیم تعالیٰ جواد الکریم الکمر الرف الرحیم